اور بے شک جو کچھ اس پر ہے ایک دن ہم اسے پت پرمدان سفید سفیدز میں کو چھوڑیں گے